بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں اپنے ان ساتھیوں کو خطاب کر رہا ہوں جو دعوت کے مشن میں لگے ہوئے ہیں دعوت کا مشن بہت اعلیٰ مشن ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں دعوت کا مشن اگر کوئی شخص اکیلے کرے تو اس میں بھی پرابلم آئے گا لیکن کم آئے گا لیکن اکیلا آپ کریں تو کوئی بڑا کام نہیں ہوتا بڑا کام کرنے کے لیے کئی لوگ مل کر کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حدیث بھائی ہے کہ ید اللہ فوق الجما اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر یہاں جماعت کا مطلب ہے کئی لوگ مل کر کام کریں وہ جماعت ہوتے ہیں تو بڑا کام اس وقت ہوتا ہے جب کئی لوگ مل کر کام کریں لیکن کئی لوگ مل کر کام کریں تو یہ ایک بہت ہی امتحان کی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے مل کر کرنے کی شکل میں ایک طرف آپ کے اپنے ساتھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف مدو لوگ ہوتے ہیں جو دونوں آپ کا پیش آتا ہے اپنے ساتھیوں سے بھی اور بدو لوگوں سے بھی تو اس طریقے سے یہ کام بہت ہی نازک کام بن جاتا ہے اس معاملے میں آپ کو ایک حدیث سونا چاہوں گا حدیث میں آیا ہے کہ المومن لذی یہ خالت الناس ویس برولہ آزام خار مومن لذیذ خالت الناس بلاس العظام الزام یعنی وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مخاطب کرتا ہے مل کر کام کرتا ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہے اس سے جو مل کے کام نہیں کرتا اکیلا کام کرتا ہے اور لوگوں کے ایداؤں پر صبر کرتا ہے دیکھیے اکیلے اکیلے آپ کوئی کام کریں چاہے نماز دردہ ہو یا دعوت کا ہو تو اس میں آپ کسی سے مل کے کرنا نہیں پڑتا آپ کو مثلا آپ کی دکان ہے کچھ کتابیں رکھ لی جو آیا اس کو دے دیا لیکن جب مل کر کے ایک ٹیم بنائیں گے ٹیم کی شکل میں کام کریں گے تو بار بار ایسا ہوتا ہے ہوگا کہ آپ کو کہیں محسوس ہوگا کہ میرا ایگو ہارٹ ہو گیا کہیں آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو آپ کو بری لگ جائے گی کہیں ایسا ہوگا کہ آپ لگے کہ میرا میری خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں دوسرے لوگ غرضے کے اس طرح کے بار بار نگیٹو تجربے آپ کو ہوں گے نگیٹو ایکسپیرئنس تو اس کی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے جو حدیث میں آیا ہے ایزاؤں پر صبر کرنا تو اگر ایک ایک شکل یہ ہے کہ آپ صبر نہ کریں بڑک اٹھیں جماعت تعلق توڑ دیں مل کر کام نہ کریں تو اس معنی کہ آپ نے اپنے صبر کو گھٹا لیا اپنے انعام کو گھٹا لیا کیونکہ بڑا انعام تو ملے گا اس وقت اب کہ آپ صبر کریں اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے پوری لگن کے ساتھ بدستور کام کرتے رہیں کوئی آپ کو افینڈ کرتا ہے تو کرے کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے تو کرے کوئی آپ کے اکنالج نہیں کر آپ کو اکنالج نہیں کرتا تو نہ کرے آپ اللہ کے لیے اپنے کام میں بستور لوگوں کے ساتھ خرخائی کے ساتھ لگے رہیں یعنی اذیت کے باوجود بدستور کام کرتے رہنا تو ایک انسان وہ ہے جو ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں اس کو ادیت ہی نہ پیش آئے تو اس میں بھی ثواب ہے لیکن اس میں کم ثواب ہے اور وہ انسان جو ایسا کام کرے جس میں اذیت پیش آتی ہو لوگوں سے بار بار اس کو شکایت پیدا ہوتی ہو ایسی باتیں پیش آئے جس میں وہ اس کا ایگو ٹچ ہوتا ہو تو جو اس طرح کے کام اس لیے کرے کہ اب مل کر تو کرنا پڑے گا کیونکہ مل کر نہیں کریں گے تو بڑا کام بھی نہیں ہوگا تو اللہ کے لیے مل کر کام کریں اور جو کچھ پیش آئے اس کو اللہ کھانے میں ڈال دیں جو بھی پیش آئے یعنی کوئی ناخوشگوار بات پیش آئے کہیں آپ افینڈ ہو جائیں کہیں آپ وحس ہو کہ آپ کو اپنا نہیں کیا گیا تو آپ اس کو اللہ کے کھانے میں ڈال دیں اور بدسور اپنے جو دعوتی مشن ہے اس میں لگے رہیں کسی فرق کے ہوئے تو اس کے کہ آپ نے باوجود رکاوٹوں کے کام جاری رکھا باوجود اذیتوں کے آپ نے مشن کو نہیں چھوڑا یہ تو بہت بڑی بات ہے یعنی آپ نے اللہ کے کام کو پوچھا درجہ دیا بقیا کام کو سکار بنا دیا جو آدمی ایسا کرے کہ اذیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سب کے ساتھ مل کر کام جاری رکھا ہے تو اس نے گویا کہ دوسری ہر بات کو سکارتی بنا دیا اور دعوتی مشن نے اسی کو برابری بنایا تو ایسا انسان اللہ کو بہت محبوب ہے اللہ کہاں ہاں اس کے بہت بڑا ریوارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گئے اور فرشتے ان کو ویلکم کرتے ہوئے آگے لے آئیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے لیے اپنے آپ کھلتے چلے گا یعنی فرشتے ان کو لے کر آگے بڑھیں گے ان کو ویلکم کرتے ہوئے جنت کے دروازے اپنے آپ کھلتے چل جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں تو جس آدمی کو بڑا کام کرنا ہے دعوتی مشن کے اعتبار سے اور جس آدمی کو اللہ کے ہاں بڑا انعام لینا ہے اور اس کو اعلی درجے کے جنت میں داخل ہونا ہے جو آدمی اس طرح کا شوق رکھتا ہو تو اس کو جاننا چاہیے کہ وہ اس کو صبر ضرور کرنا پڑے گا ایزاؤں پر صبر کیونکہ یہ کام جو ہے یہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے پتھروں کے درمیان تو ہوتا نہیں تو انسان اس سے تجربات پیش آئے گا تو آپ ہر نگیٹو تجربے کو اللہ خالب ڈالیے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح اسرائیل میں مدد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ